بار بار پھسلنے اور سنبھلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن بندہ پسند ہے جو بار بار گناہ میں شیطان کی طرف سے مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ بار بار توبہ کرتا ہے توبہ اگر بار بار ٹوٹ جائے تو شیطان کے اس دھوکھے میں نہیں آنا چاہیے کہ کب تک تو اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا رہے گا توبہ پر تو بہت توڑتا رہے گا چھوڑ دو توبہ نہیں بلکہ بار بار توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز يحب العبد المفتن التواب توبہ ایک دلچسپ نقطہ ہمیشہ گناہوں سے پاک رہنا یہ صرف فرشتوں کا کام ہے اور انہی کے بس میں ہے اور ہر وقت گناہوں میں غرق رہنا اور حق کی مخالفت میں سرگرم رہنا یہ شیطان کا پیشہ ہے اور ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے گناہوں کو ترک کر کے طائب ہونا اور حق تعالیٰ سے رجوع کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا شیوا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جس آدمی نے توبہ کر کے گزشتہ گناہوں کی تلافی اور تدارک کی کوشش کی اس نے گویا اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کر لی اور جو آخر عمر تک گناہ اور معصیت پر ڈٹا رہا اس نے گویا شیطان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا اور اسی کو مضبوط کرنے میں لگا رہا